عبداللہ بن ادریس نے شعبہ سے انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آواز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے کہا میں آپ باہر سے شیف لائے اور آپ فرما رہے تھے میں میں کیسا جواب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پینتیس